جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں اور راستے سے دور چلے گئے اور پھر مجھ سے پوچھا اے نافع کیا بھلا کچھ سن رہے ہو میں نے کہا نہیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے اٹھا لیں اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ نے ایسے ہی کیا تھا امام ابو رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث منکر یعنی ضعیف ہے سنن داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو چوبیس